بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جینا اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا یہی ایک مومن کی شان ہے یہی ایک مومن کی آن ہے یا اللہ مجھے نصیب فرما ہر مومن اور ہر مؤمنہ کو نصیب فرما آمین جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دور دور تک پھیلا دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت کو زندگی سے زیادہ لذیذ بنا دیتے ہیں اور اس موت کو ہمیشہ کی زندگی بنا دیتے ہیں اے نبی فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے کل ان صلاتی و نسو و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین وہی مالک الملک ساری زندگی اقتدار کی حوث میں جینے والے بلاخر اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں ساری زندگی مال کی لالچ میں جینے والے سارا مال دنیا میں چھوڑ کر مر جاتے ہیں مگر جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مہمانی اور قرب میں چلا جاتا ہے آج کل کے حکمران اور پتی مالدار جس انجام سے دو چار ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے پاکستان کے طاقتور وزیر اعظم کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا یہی عدالت کسی کو موت کی سزا سنائے تو اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے کسی کو عمر قید دے تو اسے بیس سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے مگر جب اسی عدالت نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا تو اب عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے یہاں دو باتیں بڑی عبرت ناک ہیں نمبر ایک وزیر اعظم نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے تھے حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے مثلاً طرح طرح کے نجومیوں اور جادوگروں سے ٹونے اور منتر کروائے گئے رشوت کا جہنمی بازار ہر طرف بھڑکایا گیا جعلی کاغذات تیار کروائے گئے جھوٹ کا سہارا لیا گیا دنیا کے حکمرانوں سے مدد مانگی گئی اپنے دوستوں کے ذریعہ بارڈر پر حالات خراب کروائے گئے تفتیشی افسران کو ڈرایا دھمکایا گیا الغرض ہر حرام کام کیا گیا تاکہ وزارت عظمہ بچ سکے مگر وہ نہ بچی رات کو سوئے تھے تو وزیر اعظم تھے اگلی رات جب بستر پر آئے تو سابق وزیر اعظم بن گئے اگر فوج وزیر اعظم کا تختہ الٹتی تو مظلوم کہلاتے اگر عدالت پہلے فیصلے میں نائل قرار دیتی تو جلد بازی کا شور مچاتے مگر مظلوموں کی آہیں رنگ لائیں چھ ہفتے کی تفتیش نے اکثر جرائم کا پردہ فاش کر دیا اور پورے خاندان کو بے آبرو بنا دیا اگر دل میں ایمان اور قسمت میں ہدایت ہو تو اتنا جھٹکا ہی کافی تھا کہ فوراً توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے مگر کہاں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ضمیر صاف ہے یہ ضمیر ہے یا جمع دار کا تھال اب نئے جادوگر اور نجومی ڈھونڈے جا رہے ہیں دوبارہ حکومت پانے کے ہیلے تلاش کیے جا رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے جادو حرام ہے نجومیوں سے قسمت پوچھنا ناجائز ہے رشوت جہنم کی آگ ہے مشرقوں سے یاری ذلت والا کام ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں ان کو حکومت ملے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بناتے ہیں انہیں اختیار ملے تو وہ خود بے اختیار ہو جاتے ہیں اور دین کو مختار بنا دیتے ہیں ان کو مال ملے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا خرید لیتے ہیں اور تو اور وہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے معاوضے میں بیچ کر سرفراز ہو جاتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ہفتی نَفْسَهُ امر مَرْضَاتِ اللہ نمبر دو عبرت کی دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کو نائل قرار دیا گیا تو کوئی بھی سڑکوں پر نہ نکلا نہ کوئی آنکھ روئی نہ کوئی دل پھٹا نہ کوئی احتجاج اور نہ کوئی بڑا مظاہرہ فوٹو سیشن کے لیے چند ہلکے پھلکے احتجاج ہوئے اور بس جبکہ وزیر اعظم کا دعویٰ تھا کہ وہ ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں مگر اب معلوم ہوا کہ ان کی عوام میں مقبولیت شہید ممتاز قادری سے بھی کم ہے انتخابات جیتنے کا ایک فن کچھ لوگوں نے سیکھ لیا ہے یہ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں مگر کسی کا دل نہیں جیت سکتے ادھر ترکی میں دیکھیں جب رجب طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی تو لاکھوں لوگ دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل آئے وہ کوئی معمولی بغاوت نہیں تھی امریکہ سے لے کر جرمنی تک کئی بڑے ممالک اس بغاوت کے پیچھے تھے اور بغاوت کی تیاری پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے تھے اس بغاوت کو جنگی طیاروں اور ٹینکوں کی مدد حاصل تھی مگر ترکی کے مسلمان اپنے صدر کی برطرفی پر ایسے بھڑکے کہ پوری بغاوت کا بھرکش نکال دیا خواتین ٹینکوں کے آگے کھڑی ہو گئیں اور بچوں نے اپنے سینے گولیوں کے لیے پیش کر دیے وجہ کیا تھی وجہ ایک ہی تھی اور وہ ہے رجب طیب کی اسلام پسندی وہ کسی حد تک اسلام کے ساتھ مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے قلوب میں بھر دی اور لوگ اس کے لیے جان دینے پر آمادہ ہو گئے جبکہ ہمارے حکمران دین اور اسلام سے بیزار ہیں اس لیے ان کی بڑی سے بڑی حکومت گرانے کے لیے فوج کا ایک ٹرک کافی ہو جاتا ہے اور کوئی ایک شخص بھی ان کے لیے گھر سے نہیں نکلتا اب دیکھیں کہ دو تہائی اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو پانچ جج صاحبان نے کان پکڑ کر اسلام آباد سے مری چھوڑ دیا اور پورے ملک میں لوگ خوشی سے مٹھائیاں بانٹنے لگے حلوائیوں کی دکانوں پر مٹھائی کم پڑ گئی جبکہ لوگ ابھی تک شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ اسلام الحمدللہ آج بھی طاقتور ہے اور لبرلزم آج بھی بے حد کمزور ہے ترکی کے صدر نے اسلام کو ڈھال بنایا تو اسلام نے اس کی حفاظت کی ہمارے حکمرانوں نے لبرلزم کا نعرہ لگایا تو کوئی لبرل ان کے تحفظ کے لیے نہ نکلا لبرل لوگ تو صرف موم بتیاں جلا سکتے ہیں یا بے حیائی کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں جبکہ اسلام کے نام لیوا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرتے ہیں وہ اسلام کی خاطر کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے ہمارا وزیر اعظم بھی اگر اسلام کا وفادار ہوتا تو آج مری میں حسرت اور افسوس کی گرم آہیں نہ بھر رہا ہوتا اب کیا کرنا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرتے ہیں ان کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں نہ جادو کرتے ہیں نہ ٹونے نہ حکمرانوں کو اپنا مشکل کچا سمجھتے ہیں نہ مالداروں کو ان کی طاقت دو رکعت نماز اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے پھر جب ان کی دعا قبول ہو جائے تو فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہماری دعا قبول فرمائی تو ہم بھی اس کی نافرمانی چھوڑ دیں اور اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے دل میں رنج نہیں لاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دل اور سر جھکائے رکھتے ہیں کہ اس نے جو کیا وہی بہتر ہے اور اپنی دعا جاری رکھتے ہیں الحمد للہ ثم الحمد للہ ثم الحمد للہ جمعہ کے دن عمل آیت الکرسی کے بعد والی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انڈیا اور اس کے یاروں کو سر بازار رسوا فرمایا اب بھی یہ عمل جاری رکھیں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے وفادار ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرتے ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا اللہ محمد الرسول اللہ